خروؤں ستارے رہے ستارے سائنس دانوں نے رہے ہیں سائنسدانوں نے جیسے اندازے کے مطابق اس کائنات میں دور دور بہت بہت زیادہ فاصلوں پر خرگو ستارے ہیں آپ فلکیات پڑھ رہے ہیں جی آپ یہ آئے گا آپ فلکیات آپ نے پڑھی ہے پڑھیے یہ بات ایسے نہیں بہرحال ایسٹرونامی ایک سبجیکٹ ہے اس میں علم فلکیات ایسٹرون اس میں جو ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات میں وہ ستارے ہیں اور ایسے بھی ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی برس تھا برس معلوم نہیں کتنے ہزار برس پہلے کائنات قائم ہوئی اور جب سے لے کے ابھی تک ان کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچی اور روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے فی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں مثلا یہاں پہ سوئچ ہے اور ایک لمبی تار لگی ہوئی ہے کہیں دور ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل دور ایک بلب لگا ہوا ہے اس تار میں فرض کر لیجئے تو یہاں جب سوئچ دبائیں گے تو ایک سیکنڈ کے بعد وہ بلب جلے گا ایک سیکنڈ میں وہ بلب یہاں سوئچ دبایا ایک سیکنڈ میں وہاں جل جائے گا یعنی کہ بجلی جو ہے ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل طے کرتی ہے تو اس طرح پر سے اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنا کہ بعض ستارے یعنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کی رفتار سے روشنی سفر طے کر رہی ہے اپنا اس کے باوجود ابھی تک روشنی ہم تک نہیں پہنچی اب بتائیے کس قدر بڑی کائنات ہے کس قدر بڑی اور اس اتنے اول تو اتنے بڑے خلا کا پیدا کرنا اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی خلا بھی تو ایک مخلوق ہے نا اگرچہ دیکھنے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہوا ہے گیس ہے اس میں کیا کیا ہے پورا ایک خلا اتنا بڑا خلا پیدا کرنا یہ بھی تو ایک مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی بڑی قدرت ہے پھر اتنے زیادہ ستارے خربوں خربوں ستارے کوئی گنتی نہیں ابھی تک کر سکا اور عاجز ہیں گنتی کرنے سے تو اس کے اندر اتنے بڑے بڑے ستارے اتنے بڑے بڑے سورج اتنے بڑے بڑے چاند ہیں اس زمین کی جتنی جسامت ہے اس سے کئی گنا بڑے بڑے ستارے اور سورج اور خربوں کی تعداد میں تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہ قرآن پاک میں خبر ہے نہ حدیث پاک میں ہے کہ ان ان ستاروں پر ان اجسام پر کوئی آبادی کوئی انسان کوئی دوسری مخلوق ہم نے پیدا کی پھر کیوں پیدا کیا ہے تو اور کوئی وجہ ہو یا نہ ہو لیکن ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پیدا کرنے کے بعد ان کو تھامے ہوئے بھی ہیں اگر نہ تھامے ہوئے ہوں تو آپس میں ٹکرا جائیں گے ختم ہو جائیں گے تباہی پھیلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑی کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو تھامے ہوئے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے حی اور ایک نام ہے قیوم تو حی کے معنی حضرت نے فرمائے اے ازلن ابدن یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہے ازلن ابدن ازل سے ہے ابد تک رہے گا اللہ تعالیٰ اور وہ حیات کل شعیم بھی مبدا ہر چیز کی حیات کا پیدا کرنے والا ہو ہر چیز کو حیات دینے والا اور دوسرا نام قیوم ہے قیوم یہ جو قیوم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اس نام کے اس صفت کے ظہور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے صفت قیوم اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں صرف ایک صفت سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے قیوم کی کیا معنی بتائیں اللہ قائم بداتی وہ اپنی خود اپنی ذات سے قائم ہے اس کو قائم کرنے والا اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے خود اپنی ذات سے قائم اللہ قائم و ہی اپنی خود اپنی ذات سے قائم ہے وہ یو قوم و غیرہ بے قدرتی ہل اور ہر غیر کو یعنی اللہ کے سوا ہر چیز غیر ہے مخلوق ہے تو ہر غیر کو اس نے تھاما ہوا ہے بے قدرت ہی القاہرہ اپنی قدرت قاہر سے قدرت عظیمہ سے تو اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنا اور اتنے بڑے بڑے اجسام کو پیدا کرنا اتنے فاصلوں کا قیام کرنا اور پھر ان پر یعنی وہ جو ہے ولقمر قدر نہ ہوں منازلہ اور جون القدیم لشمس یم وکل فی لشمسمر ولساب یہ سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں اور نہ زمین نہ سورج کو قدرت ہے کہ وہ چاند کو پالے نہ چاند کو قدرت ہے کہ زمین کو پالے اپنے اپنے دائرے میں سب تیر رہے نا یہ مقداریں قائم کرنا کہ کون سے کون سا جسم کتنی طاقت سے اور کتنی رفتار سے اور کس دائرے میں تیرے گا یہ تصور کیجئے کہ کھربوں کھربوں ہیں یہ چیزیں یہ خالی زمین زمین تھوڑی ہے سورج بھی ہے اس کا چاند بھی ہے اس کا پھر اور آگے چلے جائیے تو خربوں ستارے آسمان پر ہیں اور کئی کئی کائناتیں ہیں ایک کائنات جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو نظام شمسی کہتے ہیں سولر سسٹم نظام شمسی اس کائنات کے اندر کئی سیارے ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا نو نو سیارے ہیں زحل مشتری مریخ تارد اور کیا کیا اور اس میں ایک زمین بھی ہے اور ہر جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند بھی دیا ہے کسی کو دس چاند دیے ہیں کسی کو نو دیے ہیں زمین کو ایک دیا ہے اور اس زمین کو ایک سورج بھی دیا ہے یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی اور اپنی عظمت کی شان دکھلانے کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی اللہ تعالیٰ کتنی عظمت والے ہیں کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک علم جانتے ہیں اور اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں کیونکہ اگر ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو تو چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی کون سے جسم کو کس دائرے میں اور کس رفتار سے تیرنا ہے ورنہ یہ ٹکرا جائیں گے ان سب چیزوں کا علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان پر قدرت بھی پوری ہے نا اور ان میں جتنی مخلوقات ہے زمین پہ جتنی مخلوقات ہے اور ان ستاروں پر جو جس قسم کی بھی مخلوقات ہے بھائی دیکھیے آگ بھی مخلوق ہے اللہ کی اور جس جن ذرات سے یہ جسم بنے ہیں جیسے زمین مٹی سے بنی ہے پانی ہے مٹی ہے آگ ہے ہوا یہ سب مخلوقات ہے نا یہ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے اور ان کو رزق دینے والے سب کے سب اللہ کتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے بھی ہیں اور ان مخلوقات کو ان کا رزق بھی پہنچا رہے ہیں اور اتنے بڑے نظام کو دیکھیے جیسے ایک بہت بڑی کوئی فیکٹری یا مل ہے اس کو ایک اکیلا آدمی تو نہیں چلا سکتا بہت بڑی ہے بہت کئی ہزار اس میں ملازمین ہیں تو ایک آدمی تو اس کو سب ہر ایک آدمی کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قدرت والے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر ہر ذرہ ان کے علم میں ہے ہر ذرہ ان کے علم میں پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے رزق پہنچاتے ہیں ان کروڑوں خربوں مخلوقات کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسا آپ اپنی آسا کو اس پتھر پہ ماری سامنے ایک پتھر تو حضرت موسا علیہ السلام نے پتھر مارا پتھر پہ آسا ماری جب آسا ماری تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا پھر ارشاد ہوا کہ پھر آسا ماری پھر ماری تو وہ دوسرا حصہ بھی پھر دو ٹکڑے ہو گیا پھر فرمایا کہ پھر آسا ماری تیسری دفعہ آسا ماری تو پھر ٹکڑے ہو گیا اب جو ٹکڑے ہوا تو دیکھا کہ اس میں ایک کیڑا ہے زندہ کیڑا اس چٹان کے تیسرے چھٹے حصے میں بلکہ دو اور پھر دو چار اور دو چھ چھٹے حصے کے اندر وہ کیڑا زندہ اور وہ سبز رنگ کا ایک پتا کھا رہا ہے سبز رنگ کا پتا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو زبان بھی دی تو سنا کہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے سبحان میں پاک ہے وہ اللہ جو مجھ کو دیکھ رہا ہے ہاں پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے ویارف مکانی اور میرا مکان میرے رہنے کی جگہ بھی وہ جانتا ہے ویرزقنی ولا انسانی اور مجھ کو رزق بھی دیتا ہے مجھے بھولتا نہیں اللہ کبھی نہیں بھولتا رزق دینا یہ تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے ساری کائنات میں کس قدر مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی ہے نا ہر مخلوق کا رزق اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے وامام عرض اللہ اللہ کو ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں چلتا جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے اتنی بڑی قدرت والے اللہ تعالیٰ تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے پیدا کی ہے کہ ہم کتنے بڑے ہیں کتنی بڑی قدرت والے ہیں اب میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک سبق فرماتے تھے فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی بڑی طاقت ہے دنیا میں سپر پاور سپر پاور ہے نا دنیا میں تو اس سپر پاور سے کوئی بہت ہی نچلے درجے کا غریب ملک لڑنا شروع کر ہیں جنگ پر آمادہ ہو جائے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں آج کل بیوقوف کہتے ہیں کہ بڑی طاقت سے ٹکر لے رہے ہو کیسی غلط کام کر رہے ہو نقصان اٹھاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ اتنی بڑی طاقت کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے جس نے ان ساری طاقتوں کو ان سپر پاوروں کا جو مالک اور خالق ہے ان کو سپر پاور دینے والا اور ان سے چھیننے والا وہ مالک ہے اس کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے ہے نا سب سے بڑی طاقت والا اللہ تعالیٰ ہے لہذا فرماتے تھے کہ ایک گناہ بھی نہ کرو گناہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا بڑی حماقت ہے بڑی حماقت ہے ہاں، ان کو ہر وقت راضی رکھو اور اگرچہ زیادہ وظائف نہ کرو زیادہ نوافل نہ پڑھ سکو زیادہ تلاوت نہ کر سکو لیکن یہ ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ کام کرنا مشکل ہے یا کام نہ کرنا مشکل ہے بتائیے نہ کرنا نہ کرنا آسان ہے نا کام کرنا مشکل ہے اور نہ کرنا آسان ہے ایک کام کرنے کو آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو تو اس کو کچھ مشقت ہے لیکن یہ آدمی کہتا نہیں آرام سے بیٹھے رہیں آپ کچھ کام نہ کریں تو یہ آسان ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کام نہ کرو اور مجھ سے مزدوری لے لو کام نہیں کرو ہے کوئی ایسا کریم مالک دنیا میں کہ آپ کو کہے اپنی فیکٹری بلایا کہے صاحب آپ یہاں کرسی پہ بیٹھیے آپ کو مزدوری مل جائے گی تنخواہ مل جائے گی کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آج کل فوراً کک آؤٹ کر دیتے کہتے آپ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کام کرو یا گیٹ فائر گیٹ فائر نکل جاؤ یہاں سے لیکن وہ کریم مالک کیسا ہے کہ وہ کام نہ کرنے پہ مزدوری دے رہا ہے کہہ رہا ہے ان اولیا اہ المتقون میرا کوئی ولی نہیں ہے میرا میری دوستی کس کو ملے گی جو متقی ہے اللہ والا ہے متقی کس کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا متقی کسے کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا اللہ کو ناراض نہیں کرتا متقی اس کو نہیں کہتے جو ہر وقت عبادت میں مصروف ہے تسبیحات کر رہا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ کرنا ہی ہے لیکن اس سے تقوی نہیں حاصل ہوگا تقوا کس کو کہتے ہیں گناہ سے پرہیز کرنا اللہ کو ناراض نہ کرنا اور اگر خطا ہو جائے تو بھائی اللہ سے معافی مانگ لینا تو وہ بھی متقی کہلائے گا خطا تو انسان سے ہوتی رہتی ہے لیکن اگر ہم توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں بتائیے کیا شان ہے اللہ کی کہ گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں تو گناہوں سے معافی مانگتے رہنا اس کا آسان طریقہ ہمارے حضرت نے سکھایا بہترین کہ بھائی چار رکعت عشاء کی فرض پڑھی اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھی سب پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر اس کے بعد وطر سے پہلے دو رکعت آپ اور پڑھ لیجیے وہ دو رکعت میں آپ کیا نیت کریں تحجد کی نیت کر لیں تحجد کی اور اسی دو رکعت کے اندر آپ توبہ کی سلاد توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ ہمارے سے کل سے لے کے آج تک یا بلوغ سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ معاف فرما دیجئے ہے نا تو پاک و صاف ہو جائے تھوڑا سا رو کر تھوڑا سا گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لیا کہ بھائی ہم نے اے اللہ ہم نے جب بالغ ہونے سے لے کے آج تک جو گناہ ہم نے کیے اللہ اپنے فل سے آپ معاف فرما دیجیے رو لیے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لی ہر جگہ انتہائی آسانی کا معاملہ ہے کیونکہ رونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے بعض اوقات آنسو نہیں آتے نہیں رونا آتا تو فرمایا کہ کو فعلم تبکو فتبا کو فرمایا کہ رو اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لے تبا کو مانے رونے والی شکل بنا لینا اس سے بھی کام بن جائے گا اور فرمایا کہ ان المستفرین نزلو بمنزلت المتقین کہ جہاں متقی آدمی پہنچے گا وہیں مستغفر بھی پہنچے گا استفار کرنے والا اللہ سے معافی مانگنے والا تو پھر کیا کیا پریشانی ہے بھائی گناہ نہ کرنے کا عزم کریں اور پوری کوشش کریں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے پھر بھی اگر خطا ہو جائے ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے گٹر میں گرا دے پیخانے میں گرا دے تو اس یہ تو کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کوئی پاگل ہی ایسا کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی جا رہا ہے پھسل گیا گر گیا تو اب کیا وہ اس میں پڑا رہے گا نہیں وہ جلدی سے اٹھے گا جلدی سے کپڑے صاف کرے گا اپنے دھوئے گا دوسرے کپڑے تبدیل کرے گا اور پھر چلنا شروع کر دے گا تو اگر گنا ہو گیا ایک آدمی ہے وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے جان کر گناہ کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا اور پھر گناہ کر ڈالتا ہے پھر گناہ کر ڈالتا ہے تو یہ ہے اپنے آپ کو گٹر میں گندگی میں گرانا اور ایک ہے کہ جا رہا تھا بھائی خطا ہو گئی چوک گیا گر گیا پھسل گیا پتہ نہیں تھا پھسل گیا تو اب پھسل کے کیا یہ پڑھائی رہے گا نہیں فوراً اٹھے گا اپنے کپڑے صاف کرے گا پھر چلنا شروع شروع کر دے گا ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے خطا ہو گئی تو معافی مانگ اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو گئی اور خطا ہو جائے گی لیکن ہم نے تم کو ایسی ایک نعمت دے رکھی ہے وہ ہے توبہ کی کہ توبہ کی نعمت ایسی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرکب توبہ مرکب عجائے بس یہ عجیب سواری ہے مرکب کے معنی سواری یہ عجیب سواری ہے کہ فلک تازت بائک لہجہ سے پست ایک لمحے میں گناہ گار کو عرش اعظم پہ پہنچا دیتی ایک آہ نکلی اے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا گناہ کر ڈالا آپ کی مرضی کے خلاف کام کر ڈالا آپ کو ناراض کر دیا یہ بڑی نالائقی کا کام کیا میں نے بڑا کمینے پن کا کام کیا بڑی بے وفائی کی آپ سے کیونکہ میرے مالک تو آپ ہیں میرے خالق آپ نے میں نے مخلوق کے چکر میں آ کے معاشرے کے چکر میں آ کے اور لوگوں کے کہنے میں آ کے آپ کو ناراض کر دیا کہیں بے پردگی کر دی کہیں داڑھی منڈائے پھر رہے ہیں کہیں جو ہے وہ بدنگاہی کر ڈالی کہیں کوئی اور گناہ کر دیا کہیں غیبت کر ڈالی کہیں جھوٹ بول دیا کہیں کسی کو زبان سے اذیت پہنچا دی کبھی کسی کو ہاتھ سے اذیت پہنچا دی کبھی کسی سے بدگمانی کر بیٹھے کبھی کسی سے حاصل پیدا ہو گیا یہ سارے کے سارے گنا ہے کہ نہیں تو اے اللہ معاف کر دیجیے ہم نے گناہ کر دیا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ایک آہ جو ہے شرمندگی کی ندامت کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم یہ ضروری ہے دوستو ایک تو گناہ ہو گیا تو ندامت پیدا ہو جانا اور دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے اور فوراً گناہ سے الگ ہو جانا یہ تین شرائط ہیں توبہ کی قبولیت کی ان تین شرائط کے ساتھ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف فرما دیتے فوراً اور نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ اس کو اپنا اور مقرب بنا لیتے اور قریب کر لیتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ مرکب توبہ مرکب عجائب بس عجیب سواری ہے یہ کہ دیکھو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اتنی بڑی کائنات ہے خربوں خربوں ستارے لاکھوں میل کے فاصلے پر اس کے بعد کہیں جا کے آسمان شروع ہوتا ہے اس کے بعد آسمان شروع ہوتا ہے تو کوئی راکٹ ایسا نہیں ہے کوئی ہوائی جہاز ایسا ایجاد نہیں ہوا نہ ہو سکے گا اتنی تیز رفتار اس کی ہو کہ ایک لمحے میں یہاں سے لے کر آسمان کو پار کر کے عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے ہماری آہ ہماری ندامت کی آہ شرمندگی کی آہ ایک آہ بھر لی ندامت سے یا اللہ معاف فرما دیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا گناہ کر ڈالا یہ جو ایک آہ ہے اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ یہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالی سے ملاقات کرتی ہے یہ توبہ اور استغفار کرنا معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے جس کو یہ توفیق جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی میرے حضرت کا شعر ہے جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں ہاں، یہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہاں، تو دوستو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ گناہ کرنا اور ہے گناہ ہو جانا اور ہے گناہ کرو مت اگر ہو جائے تو خطا توبہ کا راستہ ہے معافی کا راستہ ہے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں لیکن شرطیں تین بتا دیں ایک تو ندامت کا پیدا ہو جانا شرمندگی ہو جانا اور دوسرا اس گناہ سے فوراً الگ ہو جانا یہ نہیں ہے کہ بے پردہ عورت کو دیکھ بھی رہے ہیں ساتھ میں استفر اللہ استفر اللہ بھی کریں کیسا بے حیائی کا زمانہ ہے آئے دیکھو کیسی بے پر ارے یہ تو تیرے دیکھنے پر جو استفار تو پڑھ رہا ہے اس پر ایک اور استفار پڑھ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھ کر استفار پڑھنا استفار قبول نہیں ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا بے پردہ عورتوں کو دیکھنا ایک صاحب نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دیکھیے کیسی بے حیائی کا زمانہ ہے کہ کیسے عورتیں ٹانگے کھولے پھر رہی ہیں کہیں باہر کا سفر تھا حضرت نے وہ انہوں نے کہا لاہور قوت اللہ بلّہ کیسی دیکھیے یہ بے حیائی ہے بے پردگی حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو لاہور پڑھی ہے اس پر تمہارے اوپر خود ایک لاہور پڑ رہی ہے یہ لاہور تمہارے اوپر لاہور پڑ رہی ہے کہ تم دیکھ بھی رہے ہو ننگی ٹانگوں کو اور بے پردہ عورتوں کو اور کہہ رہے ہو ولا قوت اللہ بلّہ تو ایسی توبہ قبول نہیں ہے اس لیے کہ جو نامحرم عورت ہے جو بے پردہ عورت ہے خدا اور رسول کا کی بدعا ہے اس کے اوپر لان اللہ ناظر اول منظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے مشکا شریف کی حدیث ہے کوئی افسانوی کتابوں کے اندر یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے کوئی مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے مشکا شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لان اللہ منظور والمنظور علیہ اللہ تعالی لانت فرمائے ارے دوستو جس پر رسول کی بد دعا ہو اور اللہ سے التجا ہو کہ اس پر اللہ لانت فرمائے تو اس کی لانت میں کیا شک ہے اور جس پر اللہ اور رسول کی لانت ہو جائے اس پر جو عذاب آ جائے وہ کم ہے دوست جو مصیبت ٹوٹ پڑے کم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتے فوراً سزا نہیں دیتے حلیم نام ہے اللہ تعالیٰ کا حلیم معنی کیا ہے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے ورنہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ادھر نگاہ خراب کی اندھا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج سکتے ہیں ایک دھپ مارے زمین میں دھس جائے مٹی ہو جائے برابر ہو جائے اللہ کو قدرت ہے کتنی بڑی بڑی قوموں کو کتنی بڑی بڑی بستیوں کو جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسے زیر و زبر کر دیا ان کا نام و نشان تک مٹ گیا تو اللہ کو قدرت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے یہ میرے بندے توبہ کر لیں ان کو موقع دیتے ہیں توبہ کر لیں تو اللہ اور رسول کی بدعا ہے اس شخص کے اوپر جو دکھاتا ہے دیکھنے والے پر بھی بد دعا ہے دکھانے والے پر بھی بد دعا ہے اور دیکھنے والی پر اور دکھانے والی پر یعنی جو بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے اور نامحرموں کے سامنے جاتی ہے چاہے وہ گھر کے رشتے دار نامحرم ہو چاہے باہر کے بازار میں پھرنے گھومنے والے ہوں چاہے وہ نیٹ کیبل کے اوپر گندی فلمیں دیکھنے والے بے پردگی دیکھنے والے ہوں چاہے وہ موبائل کے میموری کارڈ والے ہوں چاہے وہ انٹرنیٹ پہ فیس بک والے ہوں چاہے وہ واٹس ایپ والے ہوں کوئی بھی ذریعہ ہو نامحرم عورتوں کو دیکھنا خدا اور رسول کی لانت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی زنا جو آدمی آنکھوں کا زنا کرتا ہے لاکھ تصویر لیے بیٹھا رہے لاکھ نوافل پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ولایت اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے بزرگوں میں شمار ہونے لگے لیکن بزرگ کیا وہ تو شیطان بنے ہوئے ہاتھ میں تصویر ہے اور ننگی عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ایسے ہی عورتیں وہ کرکٹ میچ بھی دیکھ رہی ہیں باکسنگ بھی دیکھ رہی ہیں فلاں بھی دیکھ رہی ہیں ارے میرے حضرت فرماتے تھے یہ ٹی وی جو ہے نا ٹی وی یہ سانپوں کا پٹارا ہے سانپوں کا پٹارا اور اب تو اس کا بھی باپ آ گیا یہ کیبل اور میموری کارڈ اور یہ سب اس قدر یعنی ہاتھوں کے اندر برائی اس کے اندر موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر ایک کام کر رہے ہیں لیکن جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کے ہر ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کون ہے کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور ان کی پوری قدرت میں ہے نا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے یہ شعر یاد رکھیے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں بھائی یہ اشعار جو سناتے ہیں تو یہ شعر و شاعری تھوڑی ہے یہ سارے قرآن و حدیث سے مقتبس ہوتے ہیں علم یالم اللہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں فرما رہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے اور فرمایا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے جو خربوں خربوں مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے بینا کر سکتا ہے وہ خود کیا نابینا ہوگا وہ کیا نہیں دیکھتا ہوگا ہاں۔ یہ ہے علم بھی ان اللہ یار تو اس پر رسول رسول اللہ اور رسول کی لانت ہے جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے بے پردہ دکھاتی ہے گھروں کے اندر غیر محرم رشتے دار ہوں یا باہر والے ہوں کوئی بھی ہو میں نے بتا دیا کہ نیٹ ہو موبائل ہو کوئی بھی چیز ہو فیس بک ہو کچھ بھی ہو اس کے اندر نامحرموں کو دیکھنا اور ان سے جو ہے وہ اپنے حرام لذت کو لینا یہ سب حرام ہے اور آنکھوں کا زنا ہے اور میرے عزیزوں اور دوستوں ہمارے نوجوان نسلیں خصوصاً اگرچہ اس سے کوئی کوئی مستثنا نہیں ہے بڈے بڈھے لوگ اس میں مبتلا ہیں بڈے بڈھے لوگ نظر بازی کے اندر مبتلا ہیں ہمارے حضرت نے سنایا یہ ایک شخص بڈا ستر پہ بہتر سال کا ہو گیا اور بس میں سفر کر رہا تھا لیڈیز کمپارٹمنٹ میں ایک بے پردہ عورت آئی اور اس کو دیکھ کے منہ کھولے دیکھ رہا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں کر رہا ہے اور کنڈکٹر اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی چچا کرایہ دے دو تو وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے ہاں ہاں ہاں کر رہا ہے پھر اس نے اس کو جھنجھوڑ کے کہا چچا کہاں دیکھ رہے ہو کرایہ دو بڈھے بڈھے لوگ بھی بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتے ہاں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ام مارا کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہے یہ نفس جو ہے میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایسا ڈاکو ہے ایسا ڈنک مارتا ہے کہ بچھو کی طرح ڈنگ مارتا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ارشاد وما ابر نفسی ان نفسل امارتم بسو بسو کے اندر مولانا جانتے ہیں کہ فلام کے اندر جنس جن فلام جنس کا ہے سارے کے سارے گناہ سارے کے ساری بدکاریاں سارے کے ساری رنا کاریاں سب اس کے اندر آ گئیں بسو کے اندر تمام کی تمام خرابیاں کیا کہ ان نفسل امارتم بسو یہ ہمیشہ جو ہے برائی کا رستہ دکھاتا ہے برائی کا حکم کرتا ہے اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ بسو جو ہے یہ مثل بچھو کے بچھو کی یہ نفس جو ہے بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی یا حیو یا قیوم دیکھیے وہی دو نام یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیر آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کلّہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجیے تمام احوال میں تمام احوال ہی آ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ شاننا کل تمام احوال تو اس میں روحانی احوال بھی آ گئے جسمانی احوال بھی آ گئے مصیبتیں بھی آ گئیں بیماریاں بھی آ گئیں باطنی بیماریاں بھی آ گئیں روحانی بیماریاں بھی آ گئیں سبھی کچھ تو اس میں آ گیا اللہ سے فریاد کریں اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے بھائی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ فریاد کر رہے ہیں لنا شاہنا اللہ ہمارے تمام احوال کی درستگی فرما دیجئے چاہے ہماری بیماری ہو چاہے رز کی تنگی ہو چاہے کوئی پریشانی ہو چاہے کوئی مصیبت ہو اولاد نافرمان ہو گئی ہو تو اور کوئی اور مصیبت آ گئی ہو دلوں کی بیماریاں جیسے ابھی عرض کیا غیبت کی بیماری ہے حسد کی بیماری ہے تکبر کی بیماری ہے غصے کی بیماری ہے غصے کی بیماری ایسی ہے کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے گھر جل گئے غصے میں آ کے جو ہے وہ ایسے الفاظ کہہ دیے بیوی کو فارغ کر دیا اب پچھتا رہے ہیں رو رہے ہیں کہ بھائی غصے میں کہہ دیا کسی نے مذاق میں کچھ کہہ دیا فارغ ہو گئی بیوی یہ بھی ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے بعض لوگ جو ہے دیکھیے جو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہے ہاں اس میں بعض اوقات مذاق مذاق میں کوئی جملہ ایسا کہہ دے تو اس سے نکاح ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے الفاظ میں جملوں میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور یہاں پر نیت کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر اگر کہو کہ جی ہماری نیت یہ نہیں تھی اور کہہ دیا کہ تجھے تین طلاق ہے تو تو یہ عالم بیٹھے ہیں بتائیے طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہے نا وہ کہے کہ ہماری تو نیت نہیں تھی ہم نے غلطی سے کہہ دیا یا مذاق میں کہہ دیا ایسے ہی بعض جملے اور بھی ایسے ہیں کہ ان کے کہنے سے نکاح جاتا رہتا ہے بعض جملوں سے تجدید نکاح ضروری ہو جاتی ہے اور بعض جملوں سے جو ہے دوبارہ رجوع ضروری ہو جاتا ہے اور بعض جملوں سے بالکل ہی جو ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بعض جملوں سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے بھائی بہت سوچ سکتے غصے کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا واقعہ ہو جاتا ہے غصے میں آ کے فارغ کر دیا بیوی کو اب پچھتا رہے ہیں بیٹھ کے بچے بھی رو رہے ہیں بیوی بھی رو رہی ہے وہ بھی رو رہی یہ ساری بیماریوں کی اصلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجیے اور ولا تکلنی الا نفسی طرف تعین کہ اللہ میرے نفس کے حوالے مجھ کو پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں کرنا پلک جھپکی اور حرام مزہ لے لیا سامنے حسین جا رہی ہے کوئی بے پردہ عورت جا رہی ہے ادھر ایسے دیکھا نظر ایسے کر لیا مزہ تو لے لیا کہا کہ نہیں ہم نے تو فوراً نظر اٹھا لی دیکھو فوراً اچانک نظر معاف ہے لیکن اچانک نظر کی تعریف سن لو پہلے کہ اچانک نظر کس کو کہتے ہیں اچانک نظر وہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں آپ کو دور دور تک کوئی احتمال نہیں ہے کہ یہاں بے پردہ کوئی عورت جا رہی ہوگی ہماری نظر خراب ہوگی تب آپ نے دیکھ لیا لیکن اس وقت اچانک کوئی بے پردہ عورت آ گئی آپ نے دیکھا فوراً نظر ہٹا لی یہ نظر معاف ہے لیکن آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں بتائیے یہ احتمال ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی بے پردہ عورت نہیں ہوگی آج چپے چپے پہ بے پردگی ہے جگہ جگہ بے پردگی ہے کہیں بھی چلے جائیں اب تو بے پردہ عورتیں ہر جگہ پہنچ گئی ہیں یہ جو کام مردوں کے ہوتے ہیں وہ بھی عورتیں کر رہی ہیں الیکٹریشین کی دکان پہ وہ کھڑی ہوئی بحث کر رہی ہوں گی پلمبر کی دکان پہ کھڑی وہ بات کر رہی ہوں گی مرد غائب ہیں مرد <laughs> جو ہے وہ بیٹھے آرام سے عورتیں جو ہیں وہ سبزی بھی خرید رہی ہیں یہ بھی کر رہی ہیں وہ سارے کام مردوں والے آج یہ الٹا زمانہ آ گیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ <laughs> فرماتے تھے لا حول ولا قوت کیا الٹا زمانہ ہے عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے <laughs> مرد جو ہے وہ زنانے ہولیے بنا رہے ہیں زنانے زنانے کام کر رہے ہیں مردوں کو دیکھو باہر شہروں میں جا کے تو وہ لال رنگ کی کرتے اور گلابی رنگ کے کرتے پہنے ہوں گے دور سے ایسا معلوم ہوگا جیسے کوئی عورت جا رہی ہے اب قریب جا کے دیکھو تو وہ تو وہی ہے تو کوئی کوئی اور نکلا <laughs> ایسے حالات ہو گئے اور عورت جو ہے مردوں جیسے ہولیا بنا رہی ہے جس پر خدا کی لانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے ایسی عورت پہ جو مردوں جیسے ہولیے بنائے بالوں کو کٹوائے بے ضرورت اور ایسا لباس پہنے چست لباس پہنے یہ سب حرام ہے ہماری شریعت میں اور بدوا ہے اس کے اوپر تو غرض یہ کہ یہ سب کی سب باتیں جس جس وجہ سے بھی ہو جب آدمی گھر سے باہر نکلے کاروبار پہ بیٹھا ہے کاروبار سے باہر نکلے مسجد کو جائے مسجد سے باہر نکلے کاروبار کو آئے گھر پہ آئے سودا سلف لینے جائے تو نگاہوں کو اپنے نیچے رکھو بے ضرورت دیکھو نہیں اگر بے ضرورت ادھر ادھر نظر اٹھائی لازمی نظر خراب ہوگی اور نظر خراب ہوئی دل خراب ہوا دل خراب ہوا اللہ سے دوری ہو گئی برباد ہو گیا یہ ارے دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی کتنے گھر جل گئے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے شیر ہے سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں بہار حسن فانی ظاہر میں تو لگتا ہے بہار ہے ہاں کیسی حسین شکل ہے لیکن جو ان کے اندر گرفتار ہو گیا اس کو کیا ہوگا یہ حسن فانی ہے تھوڑے دن کے بعد حسن ختم ہونے والا ہے تغیر پذیر ہے جو آج حسن ہے وہ کل جو ہے جھریاں اس میں پڑ گئیں آنکھوں پہ گیارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا اور دانت ہلنے لگ گئے تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایسی چیزوں پر اپنی زندگی کو ضائع مت کرو اور فرماتے تھے کہ ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں کتنے جوان اپنی جوانی برباد کر گئے زندگیاں خراب کر گئے کیا کہ نگاہ خراب کری دل خراب ہوا اب وہ ملی یا نہ ملی لیکن اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا صبح شام یہ ایک مشغلہ لگ گیا آج کل نوجوان نسل اس قدر تیزی سے برباد ہو رہی صحتیں خراب ہو رہی ہیں آج کسی جوان لڑکا تھوڑی دیر بیٹھتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو ہر ایک نہیں اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ محفوظ رکھے جو حفاظت کرتا ہے نگاہوں کی لیکن اب یہ یہ حالات ہو گئے کہ جوان لڑکا تھوڑی دیر بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے چکر آنے لگتے ہیں پیروں میں لڑکھڑی پڑ جاتی ہے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے نگاہ کی خرابی نگاہ خراب کی اس سے جو ہے وہ شہوت بھڑک گئی اور بھڑکنے کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں نکلنے کا موقع چاہیے اور پھر اس کو غیر فطری طریقے سے وہ اس کو نکالتا ہے اس سے کیا نقصان پیدا ہوتا ہے بینائی کمزور ہو جاتی ہے سماعت کمزور ہو جاتی ہے جوانی کی عمر میں اتنا پتہ نہیں چلتا جیسے ہی عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے پچیس تیس برس کے بعد یہ سارے عوارض شروع ہو جاتے ہیں بینائی کمزور سنوائی کمزور دماغ حافظہ کمزور اور ٹانگوں میں لڑکڑی اور ٹانگوں میں درد اور نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا حضرت تھانوی رحمت اللہ یہ تو دنیاوی خرابیاں ہیں آخرت کی خرابی کا تو پوچھو نہیں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے نگاہ خراب کرنے والی اللہ تعالیٰ لانت فرمائے اس پر جو دیکھ رہا ہے اور جس کو دیکھ رہا ہے وہ دکھا رہی ہے اپنے آپ کو وہ سب دونوں کے اوپر لانت ہے تو اس پر آخرت کی تو کیا خرابی نہ آئے گی دوستوں یہ تو دنیا کی خرابیاں ہیں اور رسول اللہ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں اتنی خرابیاں ہیں کہ دائرہ تحریر میں نہیں لائی جا سکتی اتنی مصیبتیں ہیں اس کی دوست عقل خراب ہو جاتی ہے اچھے برے کی تمیز ہی اٹھ جاتی ہے دوستوں بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے نیک صحبتیں نیک صحبتوں میں بیٹھنا سے گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی تلاوت میں دل نہیں لگے گا نماز میں دل نہیں لگے گا اور گناہ میں دل لگے گا تو دوستو یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نگاہ کی خرابی نگاہ کی حفاظت کرنے کا طریقہ میں نے آپ سے کر دیا جب گھر سے باہر نکلو نگاہ کو نیچے رکھو نگاہ اٹھاؤ ہی نہیں اتنے فاصلے پر نگاہ رکھو کہ راستہ دکھائی دیتا رہے اب یہ بھی نہیں کہ اتنے نیچے یا آنکھیں بند کر لیا یا اتنے نیچے کر لیا کہ وہ جس سے بچنا ہے اس سے ٹکرائی گئے <laughs> یہ مقصد تھوڑی ہے بھائی اتنا راستہ رکھو اب ایک صاحب نے عرض کیا عزت سے کہ عزت اب ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ادھر دیکھو عورت ادھر دیکھو عورت عورتیں بھی چلاتی ہیں گاڑیاں ادھر دیکھو عورت ادھر دیکھو عورت تو کیسے نظر بچائے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو گاڑی کو دیکھو ڈرائیور کو کیوں دیکھتے ہو آنکھیں کھول کے گاڑی چلاؤ یہ مقصد تھوڑی ہے جان جان تو بچانی ہے جان کی حفاظت کرنی ہے جان رہے گی تو ایمان رہے گا نا جان رہے گی تو ایمان رہے گا اور جان ہی نہ رہے گی تو ایمان کہاں رہے گا ایمان بھی چلا جائے گا ساتھ تو بھائی جان کی حفاظت کرنی ہے گاڑی آنکھ کھول کے چلاؤ لیکن درختوں جیسے راستہ آدمی چلتا ہے کہیں ٹرین میں جا رہا ہے اب آپ کھڑکی کھولے دیکھ رہے ہیں راستے میں ہرے بھرے درخت جھاڑیاں یہ وہ گھر بھی آتے ہیں بہت کچھ آتا ہے راستے میں تو کیا آپ وہ ایک ایک پتہ گنتے ہیں اس کو غور سے دیکھتے ہیں نہیں بھائی بس گزر رہے ہیں گزر رہے تو ان کو توجہ مت دو اور ڈرائیور کو مت دیکھو گاڑی کو دیکھو ڈرائیور کو مت دیکھو یہ طریقہ ہے ایسے جب چل رہے ہیں تو اتنی دور اپنی نگاہ کو رکھو کہ راستہ نظر آتا رہے اور کسی سے ٹکراؤ نہ ہو اور اگر بلا ضرورت ادھر ادھر دے گا تو لازمی نظر خراب ہوگی اور نظر خراب ہو گئی کام خراب ہو گیا دوست اللہ اور رسول کی بدعا مل گئی اور اللہ کا حکم بہت بڑا ٹوٹ گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے کل المؤمنین یا افسارحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کو نیچا رکھیں جھکا کے رکھیں اللہ کا حکم ہے مولوی کا حکم نہیں ہے اور آگے بال اہتمام پھر یہ بھی ارشاد فرمایا اچھا یہ بھی فرمایا کل المؤمنین نے من ابسوارہیم ویا فضو فضول فروجہ ہوں اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت معلوم ہوا کہ نگاہ مقدمہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت جو ہے وہ انتہا ہے اس کا انجام ہے اگر نگاہ کی حفاظت رہے گی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے گی اور اگر نگاہ کی حفاظت نہ رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی نگاہ خراب کیا پھر دل خراب ہوا دل خراب ہوا شہوت بڑکی شہوت بڑکی بس شرمگاہ محفوظ نہیں رہی ایسے ہی آگے اتنا بڑا اہم حکم تھا کہ مومنات کے لیے خواتین کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم نازل فرمایا وقل المکمات اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے یہ نہیں ہے کہ صرف مرد عورتوں کو نہ دیکھیں بلکہ عورت بھی نام کو مرد کو مت دیکھے وقل المؤمناتی یا غز ن میں ہننا اپنی نگاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں اور ویا فزن فروج ہننا وہ ان کی شرم گاہ بھی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب وہ مردوں سے نگاہ کی حفاظت کریں اچھا بعض لوگ جو ہے ان باتوں پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیسی شرم کی بات کر رہے ہیں ارے قرآن پاک کی باتیں بتا رہا ہوں کلام الہی سے زیادہ پاک کوئی چیز ہے جب اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات بیان فرما رہے ہیں تو ہم کیا چیز بتائیے بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمیں شرم آ رہی تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یا آیتیں پڑھتے ہیں شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تباہی سے خبردار کرنا بھائی گناہ کرنا زیادہ خطرناک ہے یا یہ بات بتانا زیادہ آپ کو بری معلوم ہو رہی ہاں؟ گنا تو کرتے چھوڑتے نہیں اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ بے پردگی کرتے ہیں جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور جو کرنا چاہتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہ کبھی اس مضمون پہ اعتراض نہیں کرتے کہتے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو گناہ سے تو بچتے نہیں جو اصل بری چیز ہے جس پہ پکڑ ہے اور جس میں خرابی ہے گناہ سے بچیں گے نہیں ان مضامین پہ اعتراض کریں گے تو اعتراض وہی کرتا ہے جو بچنا نہیں چاہتا یا تو بچتا نہیں ہے یا بچنا نہیں چاہتا اعتراض وہ کرتا ہے کیا صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں دیور جیٹ کا کون سا پردہ ایک گھر میں رہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی ہے ارے بھائی ہے یا کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو دیور اور جیٹھ یعنی شوہر کا بھائی تو موت ہے موت یعنی اس سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں تو میرا بھائی ہے تم اس سے کیوں پردہ کر رہی ایسی بےغیرتی کا زمانہ آ گیا یہ بےغیرتی ہے کہ بھائی جو ہے اپنی بیوی کو اس کے سامنے کر رہا ہے اور بیوی کو مجبور کر رہا ہے کہ تم جو ہے چادر اتار کے اس کے سامنے آؤ اور اسے ناراض ہو رہا ہے یہ کتنی بےغیرتی کی بات ہے تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے حضرت کا شعر ہے میرے غم کی جو ترجمان نہیں میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ زباں عشق کی زبان نہیں میرے حضرت کا یہی غم تھا ساری عمر حضرت نے اسی مضمون پہ بیان فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو کیونکہ اس زمانے میں یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے راستے کی یہی ہے شیطان جو ہے عورتوں اور حسین شکلوں کے جال دکھا کر اور اللہ کے بندوں کو پھنسا کر اور ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اللہ کی طرف جا رہے تھے نماز پڑھنے جا رہے تھے راستے میں اور بے پردگی نظر آئی نگاہ خراب کر لی آنکھوں کا زنا کر لیا اللہ رسول کی بد دعا لے لی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے ابھی آ رہے تھے نور جمع کر کے آ رہے تھے دل میں عبادتوں کا اور آتے ہی جو ہے اس ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا گائے بیل کی طرح جانوروں کی طرح چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور سارے کا سارا نور ضائع ہو گیا بتائیے نور ضائع ہوگا کہ نہیں جب اللہ کا حکم ٹوٹا اتنا بڑا پرانے پاک کا حکم ٹوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملی اللہ کی بدعا ملی لانت ملی اور آنکھوں کا زنا کر ڈالا اب کیا تم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہے ہو تم تو ننگے شیطان رجیم ہو نمازیں پڑھ کے بھی تلاوت کر کے بھی تم نے جو ہے ایسا شیطانی کام کر ڈالا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس دور کے اندر جس شخص نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے تو بھائی جو مشکل کام کر لیتا ہے وہ آسان کام کو کتنی آسانی سے کر لیتا ہے تو دین کے باقی احکامات اس کے اس کے تابع ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے اس دور میں نگاہ کی حفاظت کرنا اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس نے یہ کام کر لیا جیسے بھائی ایک آدمی بھینس اٹھا سکتا ہے بالفل بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بچہ تھا چھوٹا اس نے اس کے گھر میں ایک گائے کا بچہ پیدا ہوا تو اس اس نے کیا کیا کہ اس کو روزانہ کندھے پہ بٹھا کر اور اوپر ایک منزل چڑھا دیتا تھا اس کو تو گائے کا بچہ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتا رہا اور اس کی مشق بڑھتی گئی تو ایک دن آیا کہ وہ چھوٹا بچہ پوری گائے کو اوپر پہنچا دیتا تھا تو یہ تو ایک فرضی کہانی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ گائے کا جسم اتنی جلدی بڑھتا ہے اور بچہ تو چھوٹا سا ہے یہ تو فرضی کہانی بچوں کی تھی لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو آدمی بھینس اٹھا لے تو بکری اور مرغی کتنی آسانی سے اٹھا لے گا ہے نا ایک آدمی زیادہ وزن اٹھانے کا عادی ہے تو چھوٹا وزن اس کے لیے بہت آسان ہے تو یہ بڑا مشکل حکم ہے مشکل ہے لیکن اس پر میرے دوستوں انعامات بھی بڑے بڑے اگرچہ یہ اللہ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے اور بہت خطرناک چیز ہے لیکن اگر حفاظت کر لو تو اس کا عکس کر لو بڑے بڑے انعامات سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا من کہا مخافتی ابدل تو ایمان یجید حلاوت فی قل بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث خود سی ہے کہ جس نے میرے خوف سے میرے خوف سے اللہ کے خوف سے شیخ کے خوف سے نہیں مخلوق کے خوف سے نہیں کہ میں دیکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیکھ رہا ہے نہیں اللہ کے خوف سے جس نے نگاہ کی حفاظت کری تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تل تو ایمان حلاوت میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو وہ اپنے دل میں جس کی اس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی اور حلاوت ایمانی وہ دولت ہے کہ جس کی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے کیونکہ حلاوت ایمانی جس کو مل جائے گی ایک دفعہ وہ واپس نہیں لی جائے گی بادشاہ کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے دنیا کا بادشاہ بھی دنیا کا کریم کوئی سیٹ ہوگا وہ دے دے گا اس کے بعد وہ واپس چھیننا اس سے اپنی توہین سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے جب وہ کوئی چیز عطا کریں گے وہ کیوں واپس لیں گے وہ دیتے ہی اس کو ہیں جس سے واپس نہیں لینا دیتے ہی اس کو تو دوستو اس پہ بہت بڑے بڑے انعامات بھی ہیں جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا میرے مرشد نے تو کئی بار ممبر پہ قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے گا خدا کی قسم وہ ولی اللہ ہو جائے گا ولی اللہ ہو جائے گا اس اس عمل کی ایسی برکات اس کو نصیب ہوں گی کہ دین اس کو لذیذ معلوم ہونے لگے گا دین کے احکام اس کو مٹھائیاں معلوم ہونے لگیں گی مزہ آ جائے گا اس کو اس کا ایمان ایمان ذوقی ہو جائے گا ایمان کا ذائقہ لے گا اس کا حال بن جائے گا ہاں اس کو وہ کیف اور مستی آئے گی کیوں اس لیے دوستو ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل سے حفاظت کرنے سے دل ٹوٹتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حلاوت یہ جو یہ جو فطرت رکھی ہے انسان کی خلاف جنس کو دیکھنا مختلف جنس کو دیکھنا اس سے کشش اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعل ہمہا خجو رہا و تقواہا ہم نے گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے انسان نے اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے بس تم گناہ کے مادے کو تقاضے کو دبا دو اور نیکی کا راستہ اختیار کر لو دونوں چیزیں اختیار میں لیکن اس عمل سے دل ٹوٹتا ہے دل پر بوجھ جاتا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں لیکن اللہ کے خوف سے نہیں دیکھ رہا دل توڑ دیا اپنا اپنی تمنا تھی ایک کہ اس حسین شکل کو ہم دیکھ لیں میرے دوستوں جو مرد ہو عورت ہو جوان ہو غیر عمر ہو بوڑھا ہو میں ہوں آپ ہوں سب کے لیے یہ مضمون میرے لیے بھی یہ مضمون ہے سب کے لیے مضمون ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے دل ٹوٹتا ہے چاہے وہ عورت ہو عورت کے لیے اپنے مخالف جنس میں کشش ہے مرد کے لیے عورت عورت میں کشش ہے کہ اللہ نے رکھی ہے اس سے اگر کوئی انکار کرے کہ بھائی ہمیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ شخص یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر یہ مرد نی ہجڑا ہے ہجڑے ایسا ایسی ذات ہے کہ جس کو کچھ محسوس نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا دوستوں کچھ نہ کچھ حرام لذت آ جاتی ہے اگر جان کر بھی نہ دیکھا حرام لذت آئے گی اس لیے کہ دیکھو میرے دوستو گلاب جامن ہے اس کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے آپ نے فوراً اڑا دی ابھی بیٹھی ہی تھی کہ آپ نے فوراً ہاتھ سے اڑا دی آپ سچ سچ بتائیے کہ اس کے پیروں میں کچھ نہ کچھ رس اس کا لگ گیا ہوگا کہ نہیں لگ گیا ہوگا تو نفس نفس جو ہے وہ ایسا بدماش ہے اس طرح چوری چوری کر کے لذت جو ہے وہ اچانک میں چینک کی چینک پی جاتا ہے جو شخص نگاہ کی حفاظت شروع کرے گا اس کو اس کا اندازہ ہوگا اور جو شخص کرتا ہی نہیں تو اس کو اتنے معمولی درجے کی بدنگاہی کا علم نہیں ہوگا حرام لذت کا علم نہیں ہوگا جب نگاہ کی حفاظت کرنا شروع کریں گے تب اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کام کر ڈالا ذرا سی سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں جو اسے فرمایا نا کہ ولا تکل الا نفسی طرف تعین اے اللہ ایک پلک جھپکنے کے وقت بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا کیونکہ یہ ایسا بدماش ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے وقت میں ہی جو ہے میرا ایمان کا خاتمہ ہو سکتا میرا ایمان برباد ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے دل میں پالیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المن کا سیرت میرے رہنے کی جگہ کیا ہے یہ مومن کا دل مگر ٹوٹا ہوا دل مجھے پسند وہ دل ہے جو میری خاطر سے ٹوٹا ہوا ہو میری خاطر سے غم کھایا ہوا ہو میری خاطر سے شکستہ ہو ہزاروں تقاضے جو ہے گناہ کے ہوئے لیکن اللہ کی خاطر اس دل کو توڑ دیا کہ اے اللہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے نہیں ناخوش کریں گے میرے حضرت کا شعر ہے نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں اور ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں یہ بھی میرے حضرت کا شعر ہم ایسی لذتوں کو دیکھو با وفا لوگ وفادار اپنے مالک کا وفادار مالک کون ہے ہمارا اللہ تعالیٰ وفادار وہ ہے جو اپنے مالک کو ناراض نہ کرے جو اپنے مالک اور خالق اور پالنے والے کو ناراض کرتا ہے وہ بے وفا اور بے غیرت آدمی تو فرمایا کہ ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے ہم ایسی لذتوں کو قابل لانت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کون سی جگہ رہنے کے لیے پسند ہے ٹوٹے ہوئے دل مومن کا ٹوٹا ہوا دل مجھے یہی شکستہ شکستہ دل پسند ہے جو میری خاطر سے ٹوٹا ہوا ہو ہزاروں گناہ کے تقاضے آئے لیکن ہماری خاطر سے اس نے سب کا خون کر دیا سب حرام لذتوں کو لات مار دی اور ہماری خاطر سے اپنا دل توڑ لیا ہم کو ایسا دل پسند ہے ہم ایسے دلوں میں رہتے ہیں یعنی اللہ کی ولایت پکی ہے دوست پکی اس ایک عمل کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں آئے تھے وہ اشعار کا سوچ کے لیکن اب وقت اسی میں پورا ہوگا دیکھو میرے عزیزوں اور بزرگوں یہ ایک زندگی ملی ہے دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملی دوبارہ تو پچھلا وقت بھی واپس نہیں آئے یہ بچہ بیٹھا ہے کل کوئی بڑا ہوگا پھر اس سے بڑا ہوگا بڈھا ہو جائے گا اس کا بچپن کبھی واپس نہیں آئے گا آپ ہم ہم لوگ سب بوڑھے ہو گئے ہم اپنا ہمارا بچپن لڑکپن کچھ واپس نہیں آئے گا کبھی آیا ہی نہیں آئے گا بھی نہیں جو کرنا ہے آج کر لو جو کرنا ہے آج کر جاؤ جتنا ہو سکے مالک کو راضی کر جاؤ روٹی چٹنی پہ گزارا کر لو روٹی چٹنی پہ گزارا کر لو مالک کو ناراض نہ بس اس شخص کی آخرت پکی ہے للمتقین اللہ تعالیٰ فرما رہے انجام متقین کے ہاتھ میں ہے جو متقی ہوگا پرہیز کرے گا گناہوں سے اللہ کا ہو کے رہے گا سارے کا سارا انجام اس کے ہاتھ میں ساری آخرت اس کے ہاتھ میں ہے دوستو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اور اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا عیش ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہوگا اس کو زوال نہیں ہوگا یہاں تو آج چار پیسے کما لیے کل پھر فقیر بنے ہوئے مانگ رہے ہیں مجبوری ہے قرضہ چڑھ گیا کہیں کچھ مصیبت آ گئی کہیں بیماری میں خرچہ ہو گیا وہاں کا عیش ہمیشہ کا عیش ہے دوستو یہاں کی یہاں کا عیش عارضی وہاں کا عیش ہمیشہ کا عیش یہاں کی تکلیف عارضی وہاں کوئی تکلیف نہیں ہمیشہ خوشی یہاں کی خوشی عارضی وہاں کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی یہاں کی جوانی عارضی وہاں کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی عارضی دوست ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے دوستوں یہاں کے یہاں کے بنگلے اور مکان اور موٹر گاڑیاں اور دولت سب یہیں رہ جائے گا ہم ایک دن یہ سب اوپر ہوگا ہم زمین کے نیچے ہوں گے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا یہ اور وہاں جو کچھ ملے گا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا مکانات بڑے بڑے محلات ملیں گے موتیوں کے بنے ہوئے محل ملیں گے اور بڑے بڑے باغات ملیں گے اور بڑی بڑی نہریں ملیں گی دودھ کی شہد کی کیا کیا اور اس کے علاوہ وہ کچھ ہوگا جس کو حدیث پاک میں فرمایا مالا آئین ان رات ولا ادن ان سمیت ولا خطر علا قلبی بشر ارے خالی یہ چیزیں تھوڑی ہیں کہ جنت میں انار ہوں گے ہورے ہوں گی اور دریا اور بہرے ہوں گے اور باغات ہوں گے وہاں بہت کچھ ہوگا اس دنیا سے کہیں کئی ہزار گنا زیادہ نعمتیں ہوں گی وہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس خالی ہو رہے ہوں گی باغات ہوگا ارے وہاں بہت کچھ ہوگا بڑے بڑے بازار ہوں گے وہاں شاپنگ کرتے پھریں گے اور جس درجے کا متقی ہوگا اس درجے کی وہ شاپنگ کرے گا ہاں؟ جوانی کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی ملے گی کبھی نہ ختم ہونے والا حسن ملے گا یہ سب باتیں جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں یہ خواب کی باتیں تھوڑی ہیں دوستوں تو ایک زندگی ایسی آنے والی ہے عقل مند وہ آدمی ہے جو اس زندگی کی زیادہ فکر کرے اور زندگی کی فکر کیا کرنی ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو اب ڈھال لیں بہت سے لوگوں کے بال سفید ہونے کو آ گئے بڈھے ہونے کو آ گئے دانت بھی اب ہلنے لگ جائے بینائی بھی کمزور ہو رہی ہے سب کچھ لیکن داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل بنانے میں شرم آتی ہے صحابہ جیسی شکل بنانے میں شرم آتی ہے ارے جو لوگ داڑھی منڈا رہے ہیں غلط تو وہ ہیں اور آج الٹا زمانہ آ گیا وہی بات کیا آج الٹا زمانہ کے داڑھی رکھنے والے جو ہے وہ ذرا اپنی داڑھی کو دبا دبا کے ذرا چھپاتے ہیں یہ داڑھی چڑھانا چھپانا ارے یہ داڑھی اسلام کا جھنڈا ہے اس کو تو اور ظاہر کرو ہم مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے مسلمان اس کو ظاہر کرو یہ اسلام کی علامت ہے اسلام کی نشانی ہے مسلمان کی نشانی ہے آج وہ الٹا جو داڑھی رکھتا ہے وہ شرماتا ہے غلط وہ ہے اور الٹا زمانہ آ گیا کہ جو صحیح ہے وہ اپنے آپ کو شرمندہ ہو رہا ہے تو دوستوں کب تک ہوگا یہ آخر ایک دن قبر میں جانا ہے اور ایسی شکل میں چلے گئے جو خدا اور رسول کی ناپسندیدہ شکل ہے بتائیے پھر کیا ہوگا پھر وہاں سے تو واپسی بھی ممکن نہیں واپسی ہے وہاں سے کس کوئی آیا واپس آج تک لوٹ کے کوئی قبرستان میں سے ہمارے باپ دادا یا ان کے دادا کوئی آیا پلٹ کے کوئی بھی نہیں آیا نہ آ سکتا ہے یہ ایک زندگی ملی ہے دوستو اللہ اور رسول کو راضی کر لو فائدے میں رہو گے ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے حضرت نے جواب میں لکھا کہ آج ان کو ہنسنے دیں کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا ہاں دوستو یہ دنیا کی خاطر جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے اور داڑھی موڑنا جو ہے یہ چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے مستقل گناہ میں لکھا جا رہا ہے نماز نہیں پڑھی تو ایک گناہ لکھ دیا گیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی جھوٹ بول دیا تو ایک گناہ لکھ دیا گیا کہ اس نے جھوٹ بول دیا چوری کر لی تو ایک گناہ لکھ دیا گیا کہ اس نے چوری کر ڈالی لیکن جو شخص داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہے یا بڑی بڑی مونچے رکھے ہوئے ہیں اس پر خدا اور رسول کی لہنت سے دوستوں ہر وقت چوبیس گھنٹے گناگار لکھا جا رہا ہے سو رہا ہے تو بھی گناگار لکھا رہا ہے کہ گناہ کی حالت میں ہاں جیسے ہی نیت کر لی کہ اب داڑھی نہیں مونڈوں گا اب پوری ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھوں گا اسی وقت سے اس کی یہ و فجور سب مٹ گیا ختم تو میرے عزیزوں اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک زندگی ملی ہے بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں کوئی اور مقصد ہوتا تو قرآن و حدیث میں لا کر دکھاؤ کہ ہم نے تمہیں فیکٹریاں بنانے کے لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں کھانے پینے اور ہگنے کے لیے پیدا کیا ہم نے تمہیں بڑے بنگلے بنانے کے لیے اور یہ ذریعہ ہے اگر اللہ دے دے اچھا مکان سبحان اللہ اللہ کی نعمت ہے اگر دے دے اچھا اچھی اچھی روزی اللہ تعالیٰ اچھی نوکری دے دے اچھے کاروبار دے دے سبحان اللہ ذریعہ ہے جائز ہے لیکن مقصد نہیں ہے یہ مقصد تو کیا ہے اللہ کو راضی کرنا یعنی ہمارا ہر لمحہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزر جائے اب یہ یہ طریقہ نہیں ہے اللہ اور رسول کا یہ حکم نہیں ہے کہ ہر وقت تصویر لے رہو اور نہ بیوی بچوں سے ہنسو بولو نہ کھاؤ پیو اچھی چیزیں نہیں ساری حلال نعمتیں استعمال کرو ہنسو بولو خوب ہنسو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تبسم فرماتے تھے ہنستے بھی تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک بھی جو ہے نظر آئی نوازی ہوں کتابوں میں لکھا اتنا ہنسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی دار مبارک کھل گئی اور یہ داڑے پیچھے کی جو نوازز ہیں وہ نظر آنے لگے یہ تو دین میں ہنسنا منع ہے کوئی دین میں ہنسنا خوب ہنسی ہے بس وہ ہنسی نہ ہو جو جھوٹ کی ہنسی ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو شرائط ہے ہنسنے کی اور اللہ سے غفلت نہ ہو خوب ہنسی ہے بیوی کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے ہنسی مذاق کیجیے باتیں کیجیے ثواب ہے صدقہ ہے اور تعجب گزاری سے زیادہ ثواب ہے اس میں آپ کیا ہم کیا دین کو سمجھتے ہیں دین دین بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک والدین کے ساتھ کیسا سلوک بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کاروبار میں گاہک کے ساتھ کیسا سلوک اور مالک اور نوکر کے ساتھ کیسا معاملہ اور لین دین کا کیسا معاملہ یہ سب سیکھنا ہے دوستوں خالی نمازیں پڑھنا تھوڑی دین ہے خالی داڑھی رکھنا تھوڑی دین ہے خالی تجبیہات کرنا تھوڑے دن ہے تین پوری کی پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی دوستوں کے ساتھ بھی ہنسی بولیے نیک دوستوں میں ہنسی بولیے ہر وقت روتے رہنے کا کہاں حکم ہے کوئی حکم ہے ہر وقت کے وقت روتے رہو بھائی ہنسو بھی بولو بھی کھاؤ بھی حلال نعمتوں کو کھاؤ اور جو جہاں تمہیں تمہیں اپنی آنکھیں استعمال کرنی چاہیے وہاں استعمال کرو کابت اللہ کو دیکھو والدین کو دیکھو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والدین کو دیکھنا جو ہے ایک ایک مرتبہ دیکھنا نظر رحمت سے حج مبرور کا سوال ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو اپنے ماں باپ کو دن میں سو سو بار دیکھ لیتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر دینے والا ماں باپ کو دیکھو بیوی کو دیکھو بیوی کو مسکرا کر دیکھنا سب کا ہے بچوں کو مسکرا کر دیکھو نہ حسین نظارے دیکھو باغات دیکھو جھیل دیکھو سمندر دیکھو آسمان سورج چاند ستارے دیکھو کتنی چیزیں دیکھنے کو اللہ نے منع نہیں فرمایا تھوڑی چیزیں دیکھنے کو منع فرمایا تھوڑے کام منع کیے ہیں زیادہ کام سب جائز ہیں کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے جانور ہے کھانا پینا ہے تو جائز, جائز جتنے جانور جائز ہیں وہ زیادہ ہیں آپ دیکھ لیجیے کبھی بھی اور جو حرام ہے وہ کم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو برکت بھی عطا فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ جو کتیا ہے وہ وہ ایک مرتبہ میں کتنے بچے جنتی ہیں چھ چھ آٹھ آٹھ جن دیتی ہے اور گائے بیل کا بچہ ہوتا ہے تو وہ کتنا کتنے بچے ہوتے ہیں بہت سے بہت دو ہو جاتے ہیں لیکن آپ بقرعید پہ دیکھتے ہیں اس کا نظارہ لاکھوں جانور کڑا ہوا ہے ہر سال تیار ہے اگر کتوں کے بچے زیادہ ہوتے تو آج پورے پورے شہر بلکہ پوری دنیا کے اندر کتے ہی کتے ہوتے دوسرے جانور ہی نہ ہوتے لیکن حلال کی برکت دیکھو کہ حلال کتنا بکرا کھڑا ہوا ہے کتنا دمبا کھڑا ہوا ہے کتنا گائے بیل کیا اونٹ سب کچھ کھڑا ہوا ہے کتنا زیادہ ہے حلال کتنا کتنی برکت والا ہے اور حرام کتنا تھوڑا سا ہے اگر چیو کثرت بھی ہوتی ہے تو اس میں برکت نہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کام منع فرمائے زیادہ کام تو اللہ تعالیٰ نے جائز کی کتنی نعمتیں ہیں سب کا فائدہ اٹھاؤ جتنی جیب آپ کی اجازت دے فائدہ اٹھاؤ ہاں اعتدال سے فائدہ اٹھاؤ اسراف مت کرو قرضے مت لو شادیاں بڑے بڑے قرضے لے کر مت کرو ہمارے حضرت نے سکھایا کہ بھائی عورت کے ذمے تو کچھ ہے ہی نہیں لڑکی کی شادی کر دی سارا کچھ مرد کے ذمے ہے اس کے شوہر کے ذمے حتیٰ کہ کچھ زیور دینا بھی اس کے ذمے نہیں ہے عورت یہاں کیا ہو رہا ہے کہ بولیاں لگ رہی ہیں لڑکے جو ہے بولیاں لگوا رہے ہیں کہ کتنا کتنا دو گے سونا کتنا دو گے جب مکان دو گے یا نہیں دو گے اور یہ فلاں فلاں چیز ہمیں چاہیے یہ دو گے تو ہم شادی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور وجہ کیا ہے پھر ہو کیا رہا ہے کہ کتنی بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہاں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو آسان بنایا ہے مشکل تو ہم نے خود بنا لی لڑکی کے ذمے کچھ دینا ہے ہی نہیں حتیہ کے رخصتی کے وقت کھانے کے اوپر لڑکیوں کے کتنا خرچ کر دیتے ہیں رخصتی پر کھانا کھلانا بالکل خلاف سنت ہے اور اسرا ہے تمہارا یہ مضمون طویل ہو جائے گا پھر کبھی عرض کروں گا میں عرض ہی کر رہا تھا کہ جو جائز نعمتیں ہیں ان کو بھی اعتدال سے خرچ کرو یہ نہیں کہ قرضے لے کے کر رہے ہیں اور تنخواہ جتنی ہے جتنی آمدنی ہے مہینے کی اس کے حساب سے خرچ کرو اور تقوا سے رہو کیونکہ تقوا پر اللہ کا وعدہ ہے میت اللہ یا اللہ مخرجا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا دس ہزار میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا اور جو تقوا سے نہیں رہتا اس کے تیس ہزار میں بھی برکت نہیں ہوگی پریشان دکھائی دے گا تو میرے عزیز اور دوستوں یہ جو آج کا خاص مضمون میں نے عرض کیا بار بار یہ کرتا ہوں نگاہ کی حفاظت تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد باقی سارے گناہ کرتے رہو نہیں مراد یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کر لے گا باقی گنا اس سے خود چھوٹتے چلے جائیں گے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور گناہوں کو چھوڑنے والا ہو جائے گا حتیٰ کہ ایک دن آئے گا کہ وہ گناہ سے اس کی طبیعت ہی جو ہے نفرت متنفر ہو جائے گی اور وہ اللہ والا ہو جائے گا بس واخر الحمد للہ رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس دعا کر لو بھائی جلدی سے يا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله فاق جو کچھ عرض کر دیا اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے میرے قصور کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجیے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ظاہری گناہوں کو چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ آج تک جو ہم نے گناہ کیے آپ کو ناراض کیا آپ کی نافرمانی کی اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے کیا اللہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے اللہ معن کا العف فاف عنی یفاف عنا اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف کرنا آپ کو محبوب ہے سو اپنا محبوب عمل ہم پر جاری فرما دیجئے ہم تو خطاؤں کے پوٹلے ہیں اے اللہ آپ کو خطاؤں کو معاف کرنا محبوب ہے اے اللہ ہم اپنی خطاؤں کا پوٹلا آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اے اللہ آپ اپنے آپ و کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو ماں فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ان کے گھر والے بیمار ہیں بہت سی خبریں آ رہی ہیں اے اللہ پاک اس وبا کو اللہ یہاں سے رخصت کر دیجئے اے اللہ اس کو دفاع کر دیجئے ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے اے اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہیں اے اللہ ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے رزق حلال بابرکت اور آسان نصیب فرما دیجیے اے اللہ جن کے آپس میں جھگڑے ہیں اللہ ان جھگڑوں کو اے اللہ دور کر دیجیے آپس میں پیار اور محبت عطا فرما دیجیے خاندانوں میں جھگڑے ہیں اللہ ان خاندانوں میں محبت پیدا فرما دیجیے اے اللہ پاک جو جو بھی اے اللہ جائز حاجتیں ہیں اللہ ہم کہاں تک آپ سے مانگیں گے اے اللہ جس طرح ابا اپنے چھوٹے بیٹے کی ہر ضرورت کو خود دیکھتا ہے خود اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں کہ اس کو کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی اے رب کریم آپ تو ہمارے رب ہیں آپ ہمارے حقیقی پالنے والے ہیں اے اللہ آپ ہماری حاجاتوں کو خود ہی دیکھ لیجئے کہ میرے بندوں کو کیا کیا ضرورت ہوگی اللہ سب کی سب خیریں آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی ساری خیروں کے ہم طلبگار ہیں اللہ تمام خیریں عطا فرما دیجئے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما اے اللہ جس بھائی بہن کو کسی قسم کی بھی پریشانی ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہمیں تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں بچیاں ہوں ہماری اے اللہ سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان سب کو نیک صالح بنا دیجیے اولاد صالحہ سے نواز دیجیے جن کے اولاد ہے اللہ اس کو نیک صالح بنا دیجیے اللہ والا بنا دیجیے اللہ ہم سب کو جز فرما لیجیے کیونکہ جس کو آپ جذب فرما لیں پھر وہ شیطان اور نفس کا نہیں ہو سکتا پھر وہ آپ ہی کا ہو کر رہے گا اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ کے جذب کرم کی اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللہ انا من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي السلام عليكم ورحمه الله